کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے